جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا رہا ہے پھٹکار ہو ان پر یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں